رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے پور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے پور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب اہل دنیا اہل دنیا اہل دنیا دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے پورے آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے پورے آ جو ہیرا سے میرے سرکار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے پورے آ جو ہیرا سے میرے سرکار آئے لے کے پورے آ جو ہیرا سے میرے سرکار آئے گفتگو میٹھایا میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹھی حیا آ آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے آئے لگے آج ہی را سے میری سرکار آئے کے پورے آج ہیرا سے میری سرکار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن پورے آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے جو میری سرکار آئے اے علی سو یا تو بستر پہ نبی کی جس رات اے علی سو یا تو بستر پہ نبی کی جس رات اے علی سو یا تو بستر پہ نبی کی جس رات چمنے تیرے قدم تال بیدار آئے چم نے تیرے قدم تال بیدار لے کے پورے آج ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے میری سرکار آئے رخ نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے پورے آج ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے پورے آج ہیرا میرا سے میری سرکار آئے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ پہ لے کے انہیں جب وہ سرے دار آئے دوش پہ لے کے انہیں جب وہ سرے دار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے سرکارا سے نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے پورے آج ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے پورے آج ہیرا سے میری سرکار آئے اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے جو ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے تورے آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے رک پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لیکن پور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے لیکن پور آ جو ہیرا سے میری سرکار آئے